اللہ اللہ سلیہ دادا سلیہ دن دیا دادا سلیہ لام حمد دند سلیہ شیا دادا سلیہ لالحمد دن کچھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامد اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سچے یا رسول اللہ میں یا حبیب اللہ تم ان کی نات خانی کی مچاتے جائیں گے دھوم ان کی نات کھانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول کا نارا لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستعفی کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں کتنا بڑا گئے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے گئے لوگ مجھ کو سن خان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا میرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا ام عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے نعت خانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا نعت خانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت بیدم مصطفیٰ کے گائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب کے رسول اللہ میں سب کے یار ابھی بلہ میں سب کے رسول اللہ میں سب کے یار ابھی بلا کوئی گو لب پر تیرا نام آ گیا گئے کوئی گفتگو پر تیرا نام آ گیا تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے جس پی کے شیخ شادی بناول کنا پکارے بناول کناب کمالی رشپ جمالی جمی پالی چلو لس پی کے شیخ سادی بنول کلا پکارے پی کے شیخ سادی بن اتارے میرے دستے نا دار تمام جام آ گیا ہے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا کی رم سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں ستتے یا رسول اللہ میں سدتے یا ابھی بلّہ میں سدتے یا رسول اللہ میں سد یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے غور سرکار کی تجھ پر کتنی خاص ہے گئے کون سر ان کا سنا کا یہ معمولی بات نہیں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا ابھی بلا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا ابھی بلا تیرا بس بیاں ہو بڑائی تیرا بس بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی مزا اے رضا خود قرآن ہے حضور اے رضا گا ادے درناگ مزا ہے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ کے مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ سدتے یا ابھی بلا غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے بخش دی سرکار نات کی دولت میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلا کتنا پیارا ہے وسیلا سرکار کو پانے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ صدا درود کی آتی رہے گی صدا درود کی آتی رہے جینے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ اللہ اب کے برس بھی ہوٹوں پہ کی سنا رہی اب کے برس وجد میں گھر کی پزا رہی اب کے برس کے کھیلتے رہے بلا اب کے برس دیا کشتے جا سوا رہی اب کے برس بھی لپے ترانا تھا نات کا اب کے برس بھی لپے ترانا تھا نات کا سو ہاں۔ اب کے برس بھی چار سونے کی سبا رہی اب کے برس بھی چار سونے کی سبا رہی اب کے برس بھی شہر میں اب کے برس بھی رقص میں میری سدا رہی اب کے برس بھی شیر و سخن سے تھی دوستی اب کے برس بھی دوست کو و سنا رہی اب کے برس بھی اب کے برس بھی اب کے برس بھی تذکرائے رائے رہا اب کے برس بھی تذکرائے رائے رہا اب کے برس بھی کو سلے ادا رہی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں آواز بیت تیری بپیسان نعت گی آواز بیت تیری بپیسان نعت گی سی نبی کے اتر گئی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میں سجدے